نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے اس علی اکبر کا صدقہ جو کہ ہے ہم شبی ہے مو سبا فر یاد ہے ہم شبی ہے مو سبا فریاد ہے نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین حضر کرم ہو یا حسین حضر کرم ہو یا حسین ہے میری حاجت مدینے میں مروں ہے میری حاجت مدینے میں مروں ہے میری حاجت مدینے میں مروں ہے میری حاجت مدینے اے میرے حاجت روا فریاد ہے اے میرے حاجت روا فریاد ہے نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین ہاں، نظر کرم ہو یا حسین مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا نور چشمے مو پر یاد ہے نور چشمے مو سگو فریاد ہے نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین عادت امام حسین مرحبا مرحبا عادت امام حسین مرحبا مرحبا امام حسین مرحبا مرحبا تلاوت امام حسین مرحبا مرحبا تلاوت امام حسین مرحبا مرحبا سخاوت امام حسین مرحبا مرحبا سخاوت امام حسین مرحبا مرحبا عبادت امام حسین مرحبا مرحبا آمد امام حسین مرحبا مرحبا ارادت امام حسین مرحبا مرحبا شرافت امام حسین مرحبا مرحبا کرامت امام حسین مرحبا مرحبا نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا نور چشمے موسفا فریاد ہے نور چشمے موسفا فریاد ہے نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین ہاں آساکئے سر کا صدقہ ساقیا ساقیے کو سر کا صدقہ ساقیا ساقیے کو سر کا صدقہ ساقیا ساقیے کو سر کا صدقہ ساقیا جام الفت کا پلا فریاد ہے جام الفت کا پلا فریاد ہے میں نکما ہوں نکم میں نبھا میں نکما ہوں نکمے کو نبھا میں نکما ہوں نکم میں نبھا میں نکما ہوں نکم میں نبھا کون گئے تیرے سوا فر یاد یا حسین ابن علی فر یاد نظر کرم ہو یا حسین حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نفسوں شیتا کی پکڑ میں آ گیا نفسو شیتا کی پکڑ میں آ گیا نفس و شیتا کی پکڑ میں آ گیا نفس و شیتا کی پکڑ میں آ گیا زور عسیاں بڑھ چلا فریاد ہے زور عسیاں بڑھ چلا فریاد ہے نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین مرحبا ولادت امام حسین مرحبا مرحبا عبادت امام حسین مرحبا مرحبا کرامت امام حسین مرحبا مرحبا شجاعت مرحبا مرحبا سخاوت امام حسین مرحبا مرحبا عبادت امام حسین مرحبا مرحبا تلاوت امام حسین مرحبا مرحبا ولادت امام حسین مرحبا مرحبا نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین ہیں آفتوں پر آفتے ہیں المدد آفتوں پر آفتے ہیں المدد آفتوں پر آفتے ہیں المدد آفتوں پر آفتے ہیں المدد المدت سردار ماں فریاد یاد ہے سہی سردار ماں فریاد معر یاد ہے خدمت کا جذبہ دیجیے دین کی خدمت کا جذبہ دیجیے دین کی خدمت کا جذبہ دیجئے دین کی خدمت کا جذبہ دیجیے صدقہ نانا جان کا فریاد ہے صدقہ نانا جان کا فریاد ہے نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین سنتوں کی ہر طرف آ آئے بہار سنتوں کی ہر طرف آئے بہار سنتوں کی ہر طرف آئے بہار سنتوں کی ہر طرف آئے بہار صدقہ میرے غوث کا فریاد ہے صدقہ میرے غوث کا فریاد ہے کاش ہو جاؤں مدینے میں شہید کاش ہو جاؤں مدینے میں شہید کاش ہو جاؤں مدینے میں شہید کاش ہو جاؤں مدینے میں شہید آپ فرما دے دعا فر یاد آپ فرما دے دعا فر یاد حال ہے بے حال شاہ کر بلا حال ہے بے حال شاہ کر بلا آپ کے آپ کے اتار کا فریاد ہے شہید کر بلا فر گئے نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین نظر کرم ہو یا حسین